السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ درو شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد النبی دمی وعلا آلہ وصحبہ وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں اور گروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری ماں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں گزشتہ کل کی مجلس میں ہم زکاة کے فضائل و مسائل اور زکوٰۃ نہ دینے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعیدے ہیں اس کے متعلق گفتگو کر رہے تھے آئیے اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے زکاتی کے متعلق کچھ اور اہم اور ضروری باتیں بیان کروں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے میرے بھائیوں قرآن کریم کو سٹڈی کرنے سے اور اسلامی تاریخ کو معلوم کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو مکی زندگی میں آیا تھا سورہ مزمل جو بالکل ابتدائی زمانے میں یہ صورت نادل ہوئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکاة کا حکم بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ سورہ مدمل میں فرماتے ہیں وَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اس سورہ مدمل میں اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی میں یہ بیان کر دیا تھا کہ لوگوں تم زکاة کو ادا کرو لیکن تفصیل اس کی مکی زندگی میں نہیں آئی ہے کہ کتنے نصاب پر زکاة واجب ہوتی ہے کتنی مقدار میں زکاة دینی ہے یہ سب مدنی زندگی میں نادل ہوا ہے اس بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے بکی زندگی میں یہ کیا کہ جب زکاة کا حکم آیا تو جو بھی ضرورت سے زائد چیزیں تھیں وہ سب اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے ضرورت کی چیزیں رکھتے اور بقدر ضرورت جو بھی زیادہ ہوتا اسے اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے یہ مکی زندگی میں ہوا لیکن مدنی زندگی میں باقاعدہ زکاة کا نصاب آ گیا زکاة کی مقدار آ گئی جس کے متعلق میں بدشتہ کلاب کے سامنے بیان کر رہا تھا اور زکوٰۃ کو قرآن کریم نے اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا کہ زکوٰۃ کا اگر کوئی آدمی انکار کر دے یعنی نعوذ باللہ یہ کہہ دے کہ میں اسلام میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا ہو یا زکاة کے حکم کا قائل نہیں ہو ادھر وہ انکار کرے گا اسی وقت وہ ایمان سے نکل کر کافر ہو جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہی وجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے ہیں اور خلافت پر آئے تو یہ زکات کے معاملے میں گڑبڑی ہونے لگی ہوا یہ کچھ قبیلے کے لوگوں نے یہ کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے کہ دیکھو ہم نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے لیکن زکات آج کے بعد ہم نہیں دیں گے ہم زکات دینے سے انکار کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ قبیلے والے جو زکاة کا انکار کرتے ہیں میں ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں میں جہاد کروں گا لڑوں گا اور باقاعدہ مقاتلہ ہوگا اور ان لوگوں سے تو وصول کر کے رہوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں ہوا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ امیر المؤمنین آپ یہ کہتے ہو کہ جو زکاة نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا کیوں جہاد تو ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو ایمان والے نہ ہو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرتو ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ کہ مجھے جہاد کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں تو یہ تو سب کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاة کا انکار کرتے ہیں زکاة کے انکار کرنے پر آپ جہاد نہیں کر سکتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آبجیکشن کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میں نہیں مانوں گا میں تو جہاد کروں گا مقابلہ کروں گا لَوْ قَاتِلَ النَّاسِ الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ صَلَاةِ وَالزَّكَى فَإِنَّ الزَّكَى تَحَقُّ الْمَالِ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں میں جہاد کروں گا میں لڑوں گا ان لوگوں کے خلاف جو نماز اور زکاة کے درمیان میں فرق کرتے ہیں اگر نماز بدن کا حق ہے اور اگر نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو زکاة بھی مال کا حق ہے جو اللہ کے لیے ادا کرنی پڑے گی بلکہ ایک ایسا ہسٹوریکل سینٹنس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تاریخی جملہ ہے کہ یہ جملہ فرمایا کہ کیا دین میں کمی آ جائے اس حال میں کہ ابو بکر دنیا میں زندہ ہو میری زندگی میں دین میں کمی آ جائے اور دین کے کسی معاملے میں لوگ مائنس کرنے لگے امپوسیبل میں اس سے برداشت نہیں کر سکتا اور فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور سب کو کہ سن لو اگر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کا بچہ دیتے تھے اور اگر وہ مجھے نہ دیں گے تب بھی میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا یہ تو اس وقت ہے کہ جب روایت کا ورڈ ہم اناکن پڑے بعض لوگوں نے اقالن پڑھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اٹھنی دیتے تھے اور میرے زمانے میں اٹھنی دے اور رسی نہ دے جو انہوں نے حضور کے زمانے میں دیا تھا تو رسی نہ دینے پر بھی میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا کیونکہ جو قانون میرے نبی بتا کر گئے اور جو اسلام کا سسٹم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے اس میں کمی بیشی کو میں گوارا نہیں کر سکتا اس لیے رسی نہیں دوگے تو بھی جہاد اٹھنی کا بچہ نہیں دوگے تو بھی جہاد جو حضور نے فرمایا ہے اس پر سب کو عمل کرنا پڑے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ باتیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنے تو میں تو حیران رہ گیا کہ وہ ابو بکر جو اتنے نرم مزاج کے ہیں وہ ابو بکر جو اتنے سافٹ ڈسٹارٹیڈ ہے آج اتنے غصے میں آئے اور ایسے جملے کہے فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ ابو بکر کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے حق ان کے دل میں ڈال دیا ہے مجھے بھی شر صدر ہو گیا ابو بکر کو بھی سر شر صدر ہو گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو اس میں اتنے سٹرک رہے کہ انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا اور نبی نتیجہ یہ ہوا کہ تمام لوگ جو منع کرتے تھے زکاة دینے پر سب راضی ہو گئے میرے بھائیو اگر اس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر احسان ہے اگر اس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت نہ رہتے اللہ ان کا شرع صدر نہ کرتا تو پتا نہیں اس عبادت کا کیا حال ہو جاتا لیکن اللہ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا عمر کے دل میں بات ڈال دی اور وہ لوگ جو مرتد ہو سکتے تھے ان لوگوں کے دلوں میں بھی بات آ گئی سب نے زکاة کو ادا کر دیا اور زکاة کی یہ عبادت اس دن سے جاری ہے آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی تو یہ ہے زکاة کا قانون اور زکات میں جیسے کل میں کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو تین حکمتیں آپ کو بیان کی تھی اس میں ایک سب سے زبردست حکمت یہ ہے کہ اس میں ہمارے وہ مسلمان بھائی بہن جو بیچارے غریب مسکین لاچار ہے جن کے ساتھ میں جن کی خدمت کرنا یا جن کے حالات کا جائزہ لینا یہ ہر ایک ایمان والے کے لیے فرض ہے اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے ہمارے لیے بھی فرض بن جاتا ہے کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو آپس میں ایک باڈی کی طرح ہے پارٹس آف دا باڈی کی طرح ہے باڈی کے ایک پارٹ کو تکلیف ہوتی ہے پوری باڈی متاثر ہو جاتی ہے صرف ہیڈ ایک ہو رہا ہے لیکن پورا جسم نڈال ہے بدن کے دوسرے عضو یہ نہیں کہتے کہ بھائی سر کو پرابلم ہے وہ اپنا سولو کرے ہم لوگ تو آل رائٹ ہے نہیں انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ باڈی میں ایک پارٹ میں ایفیکٹ ہوتا ہے پوری باڈی متاثر ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تم آپس میں جسم کی طرح ہو اور اس بنا پر اگر تم میں سے ایک بھائی پریشان ہو تمہاری ایک بہن پریشان ہو تم بے قرار ہو جاؤ اور اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو ان کی خدمت کرو مدد کرو یہ زکاة کی حکمت ہے اسی لئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اتنا خیال کرتے تھے لوگوں کا جب امیر المؤمنین بنے ہیں رات کو نکل جاتے گشت کرنے کے لئے گلیوں سے گزر رہے سڑکوں سے گزر رہے رات کے اندھیرے میں ایک صحابی مل گئے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے آپ کیوں اتنے پریشرائزڈ ہوتے ہو کیوں اتنا بوجھ لے کر گھومتے ہو رات کا اندھیرا ہے ساری دنیا آرام سے سو رہی ہے آپ بیچینی کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے میرے بھائی اللہ نے مجھے مدینے کی نگرانی سپرد کی ہے اگر اس شہر میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا تو کل مجھے اللہ کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا اگر ایک کتا پیاسا رہ گیا تو مجھے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا تو وہ صحابہ کرام تو اس کی فکر کرتے تھے کہ جانور بھوکے نہ رہ جائے ہم ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیارا دین دیا ہے اس لیے ہمیں اپنے بھائیوں کی اپنی بہنوں کی اور ان لوگوں کی فکر کرنی ہے جو بیچارے غریب اور مفلس ہے خدا کی نعمت ہمیں ملی ہے ہم خود استعمال کر رہے ہیں اگر ہمارا چالیسواں حصہ ہم نے نکال کر غریبوں کی مدد کر دے تو ان کا بھی کام بن جائے گا اور جو فضائل کل میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ ہماری تو دنیا بھی بن جائے گی انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے گی ایک بڑے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ایلڈر ہے اور آ کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ینگر بردر میرا چھوٹا بھائی آپ کی خدمت میں آتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے رات دن آپ کے یہاں پر بیٹھ کر نالج اور علم حاصل کر رہا ہے اور کمانے کی ذمہ داری پوری میرے اوپر آ گئی ہے میں محنت کرتا ہوں کھیتوں میں جاتا ہوں باغوں میں جاتا ہوں سارے پیسے کما کر لاتا ہوں اور اس انکم سے خود بھی کھاتا ہوں اپنے بھائی کو بھی کھلاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکثر آپ کے پاس میرا چھوٹا بھائی بیٹھا رہتا ہے آپ اس کو ذرا تھوڑی سی یہ نصیحت کرو کہ مجھے کچھ سپورٹ کیا کرے تھوڑی سی میری مدد کیا کرے دیکھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آبجیکشن نہیں ہے کہ میرا بھائی کیوں آپ آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن میں اکیلا پڑ جاتا ہوں اس لئے میرے بھائی کو آپ سمجھائیے کہ تھوڑا مجھے سپورٹ کرے میری میرے ساتھ میں مل کر کام کرے کچھ ہاتھ بٹائے تو مجھے سپورٹ ملے گا اور اس طریقے سے میرا معاملہ آسان ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس بڑے بھائی کو کتنا پیارا جملہ فرمایا فرمایا لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ ارے میرے میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تجھے روزی دے رہا اسی کے علم حاصل کرنے سے اسی کے زانو قلم کرنے سے اللہ تجھے روزی دے رہا ہو اس لیے اسے پڑھنے دے اللہ تجھ پر روزی نازل کرتا رہے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے میرے بھائیوں جن غریب یتیم بچوں کو یا جن مدارس کے اندر ہم غریبوں کو جو ہم اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا کا ترزقو بھی ہو سکتا ہے ان غریبوں کی برکت سے اللہ ہمیں روزی دیتا ہو ان کی دعاوں سے ہماری روزیوں میں برکت آتی ہو اس بنا پر جتنا ہو سکے یہ زکاة کی عبادت ہے اس میں ذرہ برابر کوتا ہی نہ ہو برابر صحیح وقت پر اپنی زکاة کو ادا کرنے کی کوشش کرے اور کل میں نے آپ کو وہ وعید سنائی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پیش کی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین پریشان ہو گئے تھے آجائیے میں دوسری وعید آپ کو سناؤ ابھی میں نے جو سورت تلاوت کی تیسوے پارے کی مشہور سورت ہے وَيْلُلِّ قُلِّ حُمَدَتِ اللَّوْمَزَا اس آئے اس سورت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں اللہ نے یہی تو فرمایا پہلے اللہ فرماتے ہیں برباد ہو جائے گا وہ شخص جو غیبت کرنے والا ہے جو تانے دینے والا ہے اور آگے پھر اللہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں الَّذِي جمع مَالًا وَعَدَّدَا وہ بھی برباد ہو جائے گا جو مال جمع کرتا ہے اور ڈیلی کاؤنٹ کرتا ہے جمع کرتا ہے کاؤنٹ کرتا ہے جمع مالا وعددہ جمع کرتا ہے کاؤنٹ کرتا ہے بار بار پر ٹینشن میں پریشانی میں کتنا ہوا کتنا بڑا اللہ فرماتے ہیں کہ مال جمع کرتا ہے اور کاؤنٹ کرتا رہتا ہے غریبوں کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مال کیا وہ یہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہمیشہ باقی رہے گا ہمیشہ یہ مال میرے پاس رہے گا ارے ایک دن آئے گا مال تو ادھر ہی رہ جائے گا تو مال کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور جس مال کو تو جمع کر کے رکھا تھا میں کھاؤں گا میں کھاؤں گا میں جمع کروں گا تو جمع کرنے میں کی فکر میں رہے گا تو چلا جائے گا تیری اولاد اسے فوراً استعمال کر کے ختم کر دے گی تو یقصب انما لو اخلدا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا ارے سن لے اگر تو ایسے کام کرتا ہے کہ مال جمع کرتا ہے غریبوں کو نہیں دیتا ہے زکاة کو ادا نہیں کرتا ہے تو کل لیمبدن فی الحطمہ تجھے ڈا ڈال دیا جائے گا ہوتامہ میں ہوتامہ توڑ پھوڑ کر دینے والی جہنم میں اور خود اللہ کوششن کرتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُتَمَا تمہیں پتا بھی ہے ہوتامہ کسے کہتے ہیں ہوتامہ کسے کہا جاتا ہے کہا نار اللہ الموقدہ اللتی تطلی وعلی الافعیدہ کہ ہوتامہ تو جہنم کی وہ آگ ہے جسے اللہ نے خود جلایا ہے تمہاری جو دنیا کی آگ ہے تم جلاتے ہو اور جلانے کے بعد میں جب باڈی کو لگتی ہے پہلے باڈی کو جلاتی ہے اور پھر وہ جلن دل کو محسوس ہوتی ہے اور پھر پوری باڈی میں تکلیف ہوتی ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ باڈی تک بھی نہیں سیدھی دل پر جا کر اٹیک کرے گی اور تیرے دل کو تکلیف پہنچے گی دل کو جلا کر رکھ دے گی وہ دل جس کی محبت میں اور جس دل کے اندر محبت تھی تجھے مال کے جس کی بنا پر تو غریبوں کا دل دکھاتا تھا لوگوں کا خون چستا تھا لَيُمْ بَدَنَّ فِي الْحُتَمَا اس میں ڈال دیا جائے گا جو اللہ کی روشن کی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر پہنچے گی اور اللہ کی روشن کی ہوئی آگ کیسی ہے اللہ فرماتے ہیں بڑے بڑے ستون اور پلرز آگ کے ہوں گے اس سے تجھے گھیر لیا جائے گا آگ میں بند کر دیا جائے گا تو بھاگ نہیں سکے گا اور یہ آگ تیرے دل کو اور جسم کو جلا ڈالے گا ایسی خطرناک آگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں تو یہ وعید ہے کہ زکاة نہ دینے والوں کے لیے اور بخیلی کرنے والوں کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب میراج میں جب میں ان فرشتوں کے ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ جب شب میراج میں گیا تھا راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سے میں گزرا میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو وہاں پر موجود ہیں نہ ان کے آگے کے حصے میں کوئی بڑا کپڑا ہے نہ پیچھے کے حصے میں کوئی کپڑا ہے جو ان کی شرمگاہیں ہیں اس پر چیتھڑے لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے کے پیسز ہیں جس سے ان کے پرائیویٹ پارٹس ان کی شرمگاہ کو ڈھاکا گیا ہے اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جیسے جانور گریز کرتا ہے اس طریقے سے وہ گریز کر رہے رہے ہیں ہیں چڑھ اور چڑھتے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا بدن ننگا پرائیویٹ پارٹ پر چتڑے پڑے ہوئے ہیں اور وہ چڑھ رہے ہیں اور چڑھتے ہیں زکوم کو اور زکوم وہ درخت ہے ہے جس کے اندر بہت ہی کڑوا پھل ہوتا ہے اور کانتے دار پھل ہوتا ہے وہ زکوم ان کو کھلایا جا رہا ہے مجبوراً وہ اسے کھا رہے ہیں اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم نے فرمایا اس فرشتوں سے کون ہے یہ لوگ جو اس طریقے سے کہ زکوم کو دیکھ کر آدمی کاپ جاتا ہے انہیں کھلایا جا رہا ہے جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زکاة نہیں دیتے تھے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال انسان جمع کرتا ہے اور اس کی زکاة نہیں نکالتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مال کو ایک سانپ کی شکل دے دیں گے اللہ کے نبی کے الفاظ ہے ایک گنجا سانپ ایسا پوائزنس سنیک ہوگا کہ جس کی باڈی پر بالکل بال نہیں ہوگے اتنا پوائزن ہوگا اس میں کہ اس کی باڈی پر بال نہیں اگیں گے ایسا گنجا سانپ ہوگا جو آئے گا اور اس کے اپنے منہ منہ کو کھول کر اس طریقے سے اس کو پکڑے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا پورا جبڑا اس سانپ کے منہ کے اندر آ جائے گا وہ سانپ آئے گا اٹیک کرے گا اور اس طریقے سے کہ پورا جبڑا اس سانپ کے جبڑے میں آ جائے گا پھر وہ کاٹے گا ڈسے گا اور اتنی اسے تکلیف ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ جہنم کا سانپ اتنا خطرناک ہے اتنا پوائزنس ہے کہ اگر وہ ایک مرتبہ پھونک مار دے دنیا کے پانی میں تو پوری دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے وہ اس کو پکڑے گا اور اس کے پورے جبڑے کو اپنے منہ میں لے گا اور مارے گا گا اور کہے انا مالو کا انا کا میں ہی تیرا مال ہو میں ہی تیرا خزانہ ہو جسے تو دبا دبا کر رکھتا تھا اور غریبوں میں اس کا حق تقسیم نہیں کرتا تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آداب ہوگا بلکہ آپ کو ایک بڑی عجیب بات سناؤں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں ایک بھائی کا انتقال ہو گیا لوگوں نے کہا کہ بھائی چلو ان کے کفن دفن کا انتظام کرو انہیں کفن پہنایا گیا نماز جنادہ پڑی گئی اور ہم اس جنازے کو لے کر قبرستان گئے ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہم قبرستان گئے قبر کھودی گئی جب قبر کو کھودا اور ابھی جنازے کو ڈالنے والے تھے اچانک ہم نے دیکھا کہ قبر میں اتنا بڑا سانپ ہے ہم لوگ گھبرا گئے کہ یہ قبر میں سانپ کہاں سے آ گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا کہ اس رہنے تو اس قبر کو دوسری قبر کھود دو یہاں پر یہ صاف ہے اسے کہاں نکالیں گے دوسری دوسری دو فرماتے قبر کو گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب دوسری قبر کو ہم نے کھودا اور کھودنے کے بعد جنازے کو رکھنے جا رہے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا صاف ہے جو اس طریقے سے ہماری طرف دیکھ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لگتا یہ ہے اس سائٹ کی جو قبرستان کی زمین ہے یہاں پر زمین میں بہت سارے سانپ ہیں اس لیے کام کرو اس جنازے کو اٹھاؤ اپوزٹ سائٹ پر لے کر جاؤ اور قبرستان کی اس جانب انہیں دفن کر دیتے ہیں روایت میں ہے کہ سب کے سب وہاں پر گئے اور وہاں پر قبر کو کھوتا لیکن انہی لوگوں کا بیان ہے کہ جب قبر کو ہم نے کھوتا ہم ان کو ڈالنے گئے تو ہم نے دیکھا کہ پھر ایک بڑا سانپ ہے جو بالکل ہماری طرف متوجہ ہے سب گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لگتا یہ ہے یہ پورے قبرستان کی زمین جو ہے اس میں ساپ بہت ہو گئے اس لیے جو گڑا کھودو اندر سے ساپ نکلتا ہے چھوڑو اس قبرستان کو قریب میں جو دوسرا قبرستان ہے وہاں پر جنازے کو لے کر جاتے ہیں ابن عباس اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پورا جنازہ اٹھایا گیا سارے لوگ اس قبرستان سے چلے دوسرے قبرستان میں پہنچے اور وہاں پر جا کر قبر کو کھودا ہے لوگوں کا بیان ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ ہے کہ جب قبر کو ہم نے کھودا جب قبر کو کھود کر جنازے کو ڈالنے گئے پھر ہمیں بڑا صاف نظر آیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم پریشان ہو گئے آٹھ مرتبہ ہم نے قبر کھودی ہے ابن عباس فرماتے ہیں آٹھ مرتبہ قبر کھو دیئے جب بھی کھودا اندر سے صاف نکلا بلاخر ہم نے یہ فیصلہ کیا شاید یہی اللہ کی مرضی ہے خدا کا نام لیا اور اس جنازے کو اس مردے کو ہم نے قبر میں ڈال دیا ابن عباس کا بیان ہے ابھی تو ہم قبر میں ڈالتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ صاف آگے بڑھا اور پورے جنازے کو اس نے اپنے اندر لپیٹ لیا اور اس کے اوپر حملہ کر دیا ہمارے ڈر کے جلدی جلدی مٹی ڈال کر چلے گئے ہم وہاں سے گئے ہم نے تحقیق کرنا شروع کی کہ اس صاحب کا کیا معاملہ تھا جب بہت تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ وہ آدمی تھا جو دنیا میں اپنی زکاة تقسیم نہیں کیا کرتا تھا جو زکاة نہیں دیتا تھا تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی اس کا عذاب بدلا دیتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس لیے میرے بھائیوں بڑے ڈرنے کا یہ مقام ہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں یہ شیطان جو ہے نے کل کہا تھا نا قرآن میں خود کہا الشیطان یعیدکم الفقر کہ شیطان بہکائے گا ڈرائے گا تمہیں کہ مت تو اللہ کے راستے میں تمہارا بینک بیلنس کم ہو جائے گا لیکن یاد رکھنا کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں دیا اللہ وعدہ کرتا ہے میں دنیا میں بھی برکت دوں گا آخرت میں بھی برکت دوں گا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہے لیکن دیکھو کیا معاملہ ہوا ان کا میں آپ کو پوری حدیث ہی سنا دوں صحابی کا نام ہے حضرت سالبہ بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے حضرت سالبہ آ کر رض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی ہو دعا کرو اللہ مجھے مالدار بنا دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی وہ غربت جس میں آدمی شکر کرے وہ بہتر ہے اس مالداری سے جس میں وہ اللہ کو بھول جائے اس لیے یہ درخواست مت کرو ان کو اچھا نہیں لگا چلے گئے کچھ دنوں کے بعد پھر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی ہو دعا کرو کہ اللہ مجھے مال دے دے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی کیا تجھے میرا طریقہ پسند نہیں ہے دیکھ میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں مجھے تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ میرے محبوب اگر تم کہہ دو تو احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے تم جہاں جاؤ تمہارے پیچھے پیچھے یہ پہاڑ چلائے گا سونے اور چاندی میں تم رہو گے لیکن میں نے کہا کہ نہیں اللہ مجھے فقر پسند ہے تو کیا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں ہے صحابی خاموش ہمت تو نہیں ہوئی بولنے کی چلے گئے کچھ دنوں کے بعد تھرڈ ٹائم آئے اور آ کر یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی ہو دعا کرو کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے اور ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے مجھے مالدار بنایا میں وعدہ کرتا ہوں کا حق ادا کروں گا اور تمام مستحقوں کو مال پہنچاؤں گا ہر حقدار کو میں اس کا حق ادا کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تیسری مرتبہ آ کر انسسٹ کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لی اور دعا کر دی کہ اللہ تو ان کے مال میں برکت دے دے اللہ تو انہیں مالدار بنا دے وہ صحابی وہاں سے چلے گئے روایت میں ہے حضور کے ہاتھ اٹھے تھے قبولیت کا فیصلہ ہو گیا وہ چند بکریاں لے کر آئے اور انہوں نے تجارت کو شروع کیا اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ وہ کچھ بکریاں لے کر آئے تھے بکریوں کے بچے ہونے لگے مال بڑھنے لگا غلہ بڑھنے لگا اور جو بکریوں کا ریور تھا وہ بڑھنے لگا اتنی بکریاں ان کے پاس ہو گئے اور اللہ نے ایسے برکت دیئے ان کے بزنس میں کہ مدینہ منورہ میں جو سٹی میں وہ رہتے تھے وہاں پر بکریوں کا رکھنا مشکل ہو گیا انہوں نے ارادہ کیا کہ اب اتنی ساری بکریاں ایسا میرا بزنس شروع ہو گیا ہے اللہ ایسی برکت دے رہا ہے یہ یہاں پر تو میں نہیں رکھ سکتا چنانچہ ارادہ کیا کہ میں کنٹری سائیڈ میں چلا جاؤں مدینہ شہر کو چھوڑ کر جو جنگلاتی علاقہ کنٹری سائیڈ ہے وہاں پر میں چلا جاؤ اور وہاں بڑا پلاٹ انہوں نے خرید لیا کہ یہاں پر میرے بکریوں کا ریوڑ ہوگا اور ساری بکریوں کو وہاں پر لے کر چلے گئے اور اس کے بعد اللہ برکت دے رہا ہے اس صحابی کا حال یہ تھا کہ جس وقت یہ مدینہ میں تھے پانچوں نمازیں مسجد نبی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑتے ہر وقت حضور کی مجلس مجلس میں حاضر رہتے لیکن اب جب مال آیا ہے اور اپنا پورا سارا سیٹ بزنس کو انہوں نے کنٹری سائیڈ میں سیٹ کر دیا اور وہ وہاں پر منتقل ہو گئے اب اتنے دور ہو گئے تھے کہ ہر نماز میں مسجد نبی میں پہنچنا مشکل تھا تو اب انہوں نے یہ کیا کہ دو نماز تو مسجد نبی میں پڑھتے زہر اور اثر باقی تین نماز ہے اپنا وہیں پر گھر ہے وہیں پر بزنس ہے وہیں پر گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے دو نمازوں میں آتے زہر اور اثر میں اللہ تعالیٰ نے مال میں اور برکت دی کیونکہ نبی کے ہاتھ اٹھے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مال میں اور برکت دی اتنی برکت ہوئی ہے اور پھر اتنے مصروف ہو گئے کہ زہر اثر میں بھی آنا بند ہو گیا اب پانچوں نمازیں اپنے گھر پر وہ ادا کر رہے ہیں مسجد سے دور ہو چکے ہیں مسجد نبی میں حاضری نہیں ہے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے بلکہ یہ لکھا ہے روایت میں کہ ساری نمازیں گھر پر پڑھنے لگے جمعہ میں آتے تھے اور ایک دن وہ بھی آیا کہ جمعہ میں آنا بھی چھوڑ دیا پہلے تو جمعہ ٹو جمعہ وہ بھی گیا تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ارے سالبہ کا کیا حال ہے سالبہ دکھائی نہیں دیتا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اب انہیں بہت مال دیا ہے اور مال کے نشے میں ایسے مست ہو گئے ہیں کہ جماعت میں آنا بھی چھوڑ دیا یعنی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور اب تو انہوں نے جمعہ میں آنا بھی چھوڑ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا یا ویہ سالبا یا ویہ سالبا یا ویہ سالبا تین مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہائے افسوس سالبا پر ہائے افسوس سالبا پر ہائے افسوس سالبا پر اور یہ بات یہاں ختم ہو اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا خود من صدقتن اور زکاة کی ساری تفصیلیں آ گئی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اپنا عامل بنایا کہ جن کا کام یہ تھا جا کر لوگوں کی زکاة وصول کرتے گورنمنٹ کی طرف سے جاتے اور جا کر لوگوں کی زکاة وصول کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو بلایا ایک کا تعلق تھا قبیلہ بنو سلیم سے اور دوسرے کا تعلق تھا قبیلہ جوہینہ سے ان دونوں کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر وہ فلا جو علاقہ ہے جہاں پر سالبہ رہتے ہیں وہاں پر جا کر تم سب کی زکاة وصول کر لو اور سپیشلی طور پر دو آدمی کو منشن کیا ایک تو حضرت سالبہ کو اور دوسرے قبیلہ بنو سلیم کے ایک آدمی کو یہ دونوں بڑے مالدار تھے وہاں کے کہ ان دونوں سے بھی زکاة لے کر آنا ان دونوں آدمیوں کو ڈیوٹی دی گئی یہ دونوں حضرات زکاة لینے کے لیے پہنچے سب سے پہلے حضرت سالبہ کے پاس گئے اور جا کر حضرت سالبہ کو کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اسلام میں زکاة کی تفصیل آ چکی ہے تمہارے پاس اتنے مال پر اتنی زکاة ہوتی ہے لاؤ زکاة دو سالبہ کہنے لگے کہ یہ زکاة کیا چیز ہے یہ تو جزیہ ہے یہ تو ٹیکس ہے یہ تو ظلم ہے یہ تو ذاتی ہے کہ ہم کمائیں اور لوگوں کو دے دیں اس طریقے کے جملے سالبہ نے کہے ہیں انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا سالمہ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں اور لوگوں کے پاس بھی جانا ہے کہا جی ہاں کہا سب کے پاس جا کر آؤ جب سب کا ہو جائے پھر اخیر میں میرے پاس آ جانا یہ دونوں حضرات جو عامل تھے ٹیکس زکوۃ وصول کرنے والے تھے یہ چلے گئے قبیل بن سلیم کے اس مالدار کے پاس گئے انہیں جا کر اسلام کا قانون اور زکاة کے احکام بتلائے تو ان دونوں کا بیان ہے کہ قبیل بن سلیم کے اس آدمی نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جی ہاں اگر اللہ نے میرے اوپر زکاة کو فرض کیا ہے میں ضرور زکاة دوں گا اور اپنے جو اونٹ تھے جتنی زکاة واجب ہوتی تھی اپنے اونٹ لے کر آئے کہ یہ اونٹ زکاة کے طور پر لے کر جاؤ یہ اللہ کے راستے میں میں دے رہا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جب زکوٰۃ لینے جاؤ تو بہت اعلیٰ قسم کا مال مت لینا اور ادنا بھی مت لینا جو درمیانی میڈیم درجے کا ہو وہ اٹھ دے دو جو اٹھ تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو یہ تو بہت اعلیٰ قسم کا ہے بہت مہنگا ہے بہت قیمتی ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں تو درمیانی قیمت والا چاہیے ہمیں اللہ کے نبی نے یہی حکم بیان کیا ہے اس صحابی نے قبیل بنو سلیم کے اس صحابی نے فرمایا ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں درمیانی لینے کے لیے کہا ہے لیکن تم مجھ پر پریشر نہیں کر رہے ہو میں اپنی خوشی سے جو اپنا بہترین مال ہے وہ اللہ کے راستے میں دے کر اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو جب میری خوشی ہے تو آپ ضرور قبول کر لیجئے انہوں نے اسے ایکسپٹ کر لیا اس کے بعد جن لوگوں سے زکاة وصول کرنی تھی سب سے زکاة لینے کے بعد پھر سالبہ کے پاس آئے اور سالبہ کو آ کر یہ کہا کہ دیکھو سب کے پاس جا کر آئے ہر ایک نے اپنی اپنی زکاة ادا کر دی ہے تمہاری بھی دے دو سالبہ نے پھر وہی جملہ کہا یہ ظلم ہے یہ یہ یہ ذاتی ہے ہے ہے ٹیکس جزیہ ہم کمائیں اور غریبوں کو دے دے یہ مناسب نہیں ہے چلو میں بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لوں گا بعد میں سوچ کر جواب دوں گا نہیں دیا انہوں نے زکاة نہیں دیا اپنا مال یہ دونوں عامل بغیر سال وبا سے لیے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے روایت میں ہے یہ دونوں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سارے لوگوں کی زکات ہمارے پاس تھی قبیل بن سلیم کے اس شخص کی ہمارے پاس میں اونٹ موجود تھے ہم سب لے کر جب وہاں پر پہنچے ہیں اور جب قریب گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا اس سے پہلے کہ ہم کوئی جملہ بولتے حضور کی زبانی نکلا یا ویہ سالبا یا ویہ سالبا یا ویہ سالبا سالبا پر افسوس ہے سالبا پر افسوس ہے برباد ہو گیا سالبا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کچھ کہنے سے پہلے یہ بیان کر دیا اس کے بعد میں ہم نے جا کر پورا واقعہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر قبیل بنو سلیم یا بنو سلیم کے جو وہ صحابی تھے ان کے لیے بہت دعائیں کی اور دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے افسوس کا اظہار کیا سالمہ پر جب ہم نے ساری باتیں بتلائی ہاں، وہ دونوں صحابی کا بیان ہے ہم پوری بات حضور کو بتلا رہے ہیں سالمہ نے جو جوابات دیے وہ بتلا رہے ہیں حضور سن رہے افسوس کر رہے اتنے میں تو جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آ گئے قرآن کریم کی آیت نادل ہو گئی ومنهم من من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنكونن من الصادقين فلما اتاهم من فضله ما بخلوا به قران کریم کی آیت نازل ہو گئے اور حضرت سالبہ کے بارے میں اسپیشلی آیت اتری کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وعدہ کرتے تھے اللہ مال دے گا تو اللہ کے مال کا حق ادا کریں گے لیکن جب ہم نے دیا تو انہوں نے بخل کر لیا انہوں نے اعراض کر لیا اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اب ہم نے فیصلہ کر دیا ہے یہ منافق ہے اور ہم نے ان کا شمار نفاق والوں میں کر دیا یہ سخت وعید نادل ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنائی ہے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے صحابہ کام گئے سالبہ کے کچھ رشتہ دار وہاں پر تھے انہوں نے جب سنا تو وہ دوڑے اور دوڑتے دوڑتے سالبہ کے پاس گئے اور جا کر سالبہ کو کہا کہ سالبہ تمہارے بارے میں تو تو وعید نادل ہو گئے تمہارے بارے میں تو قرآن کی یہ آیتیں نادل ہو گئے اور تمہارے بارے میں کہہ دیا گیا کہ تم منافق ہو تمہارے دل میں نفاق بھرا ہوا ہے اب جب سالبہ نے سنا تو آنکھیں کھلی ہے بہت گھبرا گئے جلدی جلدی اپنا مان لیا اور جلدی جلدی دوڑتے دوڑتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو یہ لو میری زکات میری زکات قبول کر لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سالبہ نہیں تم نے بہت دیر کر دی سالبہ تم نے بہت دیر کر دی اب جو تم آئے ہو اکلاس سے نہیں آئے ہو اس بنا پر ہم تمہاری زکاة قبول نہیں کر سکتے اور اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ سالبہ کی زکاة قبول نہ کرنا ہم نے تو قیامت تک کے لیے ان کا نام منافقوں میں لکھ دیا ہے اللہ حفاظت فرمائے نہیں قبول کی زکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صالبہ پوری زندگی روتے رہے لیکن حضور نے فرمایا یہ میرے بس میں نہیں ہے یہ خدائی فیصلہ آ چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا جب حضور کا وصال ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے صالبہ پھر اپنا سارا مال لے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اب اے امیر المومنین میری زکاة قبول کر لو میری زکاة کو لے لو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرے نبی نے تم سے زکاة نہیں لی ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ وہ تم سے زکاة وصول کرے نہیں لی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھائی سال کی خلافت ابو بکر کے سال ابا کی ایک زکاة نہیں لی گئی یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر کا زمانہ گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا پھر سال ابا آیا اور سارا مال لے کر پہنچا اور کہا کہ قبول کر لو میری زکاة میری زکاة لے لو عمر نے فرمایا جگر اللہ کے نبی تم سے زکاة نہ لے ابو بکر تم سے زکاة نہ لے عمر کی کیا مجال کہ وہ تم سے زکاة لے حضرت عمر نے بھی قبول نہیں کیا دس سال کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ ہے ان دس سالوں میں بھی سال عباس سے زکاة نہیں لی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت آیا پھر سال عباس دوڑتا ہوا آیا سارا مال لے کر پہنچا قبول کر لو مجھ سے لے لو حضرت عثمان غنی کا جواب بھی یہی تھا جب اللہ کے نبی منع کر دے ابو بکر منع کر دے عمر منع کر دے عثمان کی کی مجال لے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں لیا اور حضرت عثمان کے زمانے میں سالبہ کا انتقال ہوگا نہیں قبول کیا گیا تو نہیں اور قرآن نے تو کہہ دیا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کا شمار منافقوں میں کر دیا تو میرے بھائیوں زکاة کا انکار کرنا اتنا بڑا گناہ ہے الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں زکاة کی کیا اہمیت ہے اس کا کیا مقام ہے لہذا جو بھی ہمارے اوپر فرض ہے کل میں نے پورا حساب آپ کو بتلایا تھا اس کے اعتبار سے جو ہمارے ذمہ فرض ہے ہم اللہ کے راستے میں دیتے رہے اور غریبوں کی بھی مدد ہوگی ہمارا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا حضرت مولانا الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں اگر تم اپنی زکاة صحیح طریقے سے اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے سے نکالو اور دنیا کا ہر مالدار مسلمان جیسے اللہ نے بتلایا اس طریقے سے زکاة نکالے گا تو خدا نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ اگر اس پر ہنڈریڈ پرسنٹ عمل ہو جائے تو پوری دنیا میں کوئی مسلمان بھوکا نہیں رہے گا لیکن افسوس یہ ہے یا تو کچھ لوگ نکالتے نہیں یا نکالتے ہیں تو جو شریعت کا طریقہ ہے اور جس انداز میں نکالنا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی زکاتیں ہم نکال چکے ہیں اللہ اسے بھی قبول فرمائے جو باقی ہے اسے صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر الحمدللہ رب العالمین